اناس شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالے اور چھپ جائے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جن میں سے اور انسان میں سے